من من بسم الرحمن ربنا وابعث فيهم رسولا يتلو عليهم اے ہمارے رب آپ ان میں بھیجئے ایک رسول ان میں سے یتلو علیہم آیت جو ان کو پڑھ کر سنائے آپ کی آیتیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور ان کو سکھائے کتاب اور حکمت وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کرے إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک آپ زبردست حکمت والے ہیں یہ تو ہے اس آیت کا ترجمہ اب آگے اگر توجہ سے سنیں گے تو امید ہے کہ سمجھ میں آئے گا اور تھوڑا سا اگر دماغ غائب ہو گیا تو پھر آخر تک پریشان ہونا پڑے گا انتہائی توجہ موجودہ دور کے فتنوں میں سے ایک فتنہ فتنہ انکاری حدیث ہے فتنہ انکاری حدیث کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا گروہ ہے ایسی جماعت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا بالکل انکار کرتی ہے اور اس کو نہیں مانتی اور اہل اسلام کے اجماعی نظریے اور عقیدہ کے مطابق حدیث نبوی کا انکار کرنے والا وہ دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہے یہ فتنہ کب شروع ہوا کیوں شروع ہوا یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے حقائق میں سے ہندوستان میں جب دارالعلوم دیوبند بنا تو اس کے مقابلے میں ایک یونیورسٹی بھی بنی جس کا نام تھا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی دارالعلوم دیوبند کے مختمم عربانی کا نام تھا حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانیاتی رحمہ اللہ تعالی اور یونیورسٹی کے بانی کا نام تھا سر سید احمد خان یہ سر کا لفظ ان کو اسی قوم نے دیا تھا بظاہر تو مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ چونکہ مسلمان دنیاوی تعلیم میں پیچھے رہ جائیں گے تو لہٰذا ان کے لیے ایسے کالج ایسی یونیورسٹی کی ضرورت ہے کہ جس سے وہ ڈگریاں حاصل کریں اور آگے ان کو نوکریاں ملیں نعرہ تو ہی لگایا گیا لیکن بانی کے اصل نظریات کیا تھے اس کے اپنے اصل عقیدے کیا تھے اور اس نے ان عقیدوں کو کس طرح عام کرنے کی کوشش کی یہ بھی ایک تاریخ ہے سر سید احمد خان اور اس کے ماننے والے جیسے علامہ شبلی الدین اور دوسرے حضرات ہیں ان حضرات کو کہا جاتا ہے فرقی نیچریہ فرقی نیچریہ نیچریا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا جو نظام ہے یہ ایک نیچر ہے یہ ایک طبعی نظام ہے ایک روٹین کے مطابق چلتا رہتا ہے یہ کسی کے بنانے سے نہیں بنا اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ لوگ معجزات کا انکار کر دیتے ہیں انبیاء کرام کو اللہ نے معجزے دیے ہیں فرشتوں کا وجود ہے یہ قرآن اور سنت میں ایک حقیقت ہے جس کو بیان کیا گیا اس کا انکار کرتے تھے جنات کے وجود کا انکار کرتے تھے جنت تک کا انکار کرتے تھے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو خشک موضوعوں کو خوش کرنے کے لیے قرآن میں اس طرح کی حوروں وغیرہ کا ذکر کیا گیا ہے ورنہ اس کی کوئی حقیقت نہیں سر سید احمد خان کی اپنی ایک تفسیر ہے تفسیر احمدی کے نام سے اور اس میں یہ ساری چیزیں تفصیل سے موجود ہیں ان لوگوں نے سراہتاً تو حدیث کا انکار نہیں کیا البتہ وہ حدیثیں جن کا تعلق قبر کے عذاب کے ساتھ تھا اس کا انکار کیا اور وہ حدیثیں جن کا تعلق معجزات انبیاء کے ساتھ تھا یا کرامات اولیاء وغیرہ کے ساتھ تھا ان کا انکار کیا پھر بعد میں ایک اور بندہ آیا عبداللہ چکرادوی کے نام سے اس کی آواز کم کر عبداللہ چکرادوی نے پھر کھل کر یہ نعرہ لگایا کہ حدیث کا کوئی وجود نہیں ہم حدیث کو نہیں مانتے لیکن اس کا مقابلہ کیا گیا اور یہ فتنہ دب گیا جب دب گیا تو اس کے بعد ایک اور مولوی حافظ اسلم جی جار پوری اس نے دوبارہ یہ نعرہ لگایا لیکن اس نعرے کو کوئی زیادہ پذیرائی حاصل نہ ہوئی یہاں تک کہ غلام احمد پرویز آیا اور اس پرویز کا نام کا جو بھی ہوتا ہے اس سے شاید ہی اچھے کام ہو اس نام میں ہی کوئی ایسی نحوست ہوتی ہے کہ اس طرح کے نام والے سے کوئی اچھا کام نہیں ہوتا وہ خسرو پرویز گزرا تھا ایران کا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک پھاڑ دیا تھا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا غلام احمد پرویز آیا تو اس نے حدیث کا انکار کیا کچھ اور بھی اس نام کے آئے جنہوں نے اپنے نام اعمال کو سیاہ کیا عورتوں کو بچیوں کو انہوں نے شہید کیا بہرحال اس نام میں عجیب و غریب تاثیر ہے اللہ ان نوزتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے تو غلام احمد پرویزی اب بھی ہے ان کا رسالہ نکلتا ہے طلوع اسلام کے نام سے اس کی ڈکشنری پر کتاب ہے لغات القرآن کے نام سے وہ تو میرے پاس یہ بک اس کے علاوہ اس کی تفسیر بھی ہے معارف القرآن کے نام سے اور انتہائی کلیور اور تیز آدمی ہے تو یہ آیا اس نے اس فتنے کو دوبارہ زندہ کیا اور ان لوگوں کا ٹارگٹ مدارس کے طلبہ یا علماء یا تبدیلی یا کسی بھی اعتبار سے مذہبی لوگ جن کا مشائق سے تعلق ہو یا علماء سے تعلق ہو یا مدارس وغیرہ سے تعلق ہو یا مراکز سے تعلق ہو ان کو یہ نہیں چھیڑتے ان کے قریب بھی نہیں جاتے ان کا ٹارگٹ ہوتے ہیں کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس انہی پر ان کی محنت ہوتی ہے اور انہی کا دماغ خراب کرتے ہیں ان کے دماغ میں یہ عجیب عجیب طرح کے خیالات ڈالتے ہیں وہ کیا خیالات ہوتے ہیں ایک سوال یہ ان کے ذہن میں یہ ڈالتے ہیں کہ حدیث جو ہے یہ تو دو سو سال کے بعد لکھی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث نہیں لکھی گئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حدیث نہیں لکھی گئی تابعین کے زمانے میں حدیث نہیں لکھی گئی یہ تو دو سو سال کے بعد لکھی گئی ہے اور جب دو سو سال کے بعد لکھی گئی ہے تو اس میں کتنی زیادہ غلطیاں ہوئی ہوں گی اور لوگوں نے اس میں کتنی زیادہ تحریف کی ہوگی لہٰذا یہ معتبر نہیں اب نعرہ تو بڑا خوشنما ہے کہ واقعی ایک آدمی کہے کہ دو صدیاں بیچ میں گزری ہیں دو سو سال یہ معمولی عرصہ تو نہیں ہے اور اس دوران میں حدیثیں نہیں لکھی گئیں اس کا مطلب تو واقعی یہی ہوا کہ حدیثیں غلط ہیں اگر کسی کے پاس نازش نہ ہو اسلام کی اسٹڈی نہ ہو وہ تو یہی سمجھے گا ایک سوال انہوں نے یہ کیا دوسرا سوال انہوں نے دوسرا اعتراض یہ کیا کہ کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو عقل کے خلاف ہیں اور جو عقل کے خلاف حدیث ہو تو ہم اس کو کیسے مانیں تیسرا اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ دیکھو قرآن میں ہمیں اللہ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے اور قرآن کی اطاعت کا حکم دیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم نبی کے تو دیا ہے لیکن آپ کی حدیثوں کی اطاعت کا تو تو ہمیں حکم نہیں ہے ہم کیوں کریں جی ہیں ان لوگوں کے اعتراضات کچھ اور بھی اعتراضات ہیں مثلا ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں نے حدیثیں لکھی ہیں بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے ان کے اعتراضات ہیں آج ہم نے اس کا تھوڑا تفصیلی جائزہ دینا ہے اس لیے میں نے پہلے عرض کیا کہ حاضر رہیں گے تو سمجھ میں آئے گا اور ایک دفعہ ذہن گیا تو پھر گیا تو کوشش کریں حاضر رہنے کی یہ موضوع تو تھوڑا خشک ہے اور شاید تھوڑا سا مشکل بھی ہو لیکن اگر دماغ حاضر ہوگا تو انشاءاللہ آسان ہے اور خصوصاً وہ ساتھی جو انگلش سمجھتے ہیں ان سے میری زیادہ ریکویسٹ ہے کہ ان سے آئی توجہ سے سنیں بلکہ اگر ریکارڈ کر سکتے ہیں تو کر لیں اور بعد میں اس کی انگلش ٹرانسلیشن بھی کر دیں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے یہ ایک بڑا فتنا ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیثیں لکھی گئی تھی یا نہیں پہلے ہم نے اس کا جائزہ لے لیا حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے اس حدیث میں وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیثیں مجھے یاد تھیں سب سے زیادہ حدیثیں مجھے یاد تھی صرف ایک صحابی ایسے ہیں کہ ان کو مجھ سے بھی زیادہ حدیثیں یاد ہیں اور تمہیں پتا ہے کہ حضرت ابو حریرہ کی حدیثیں کتنی ہیں پانچ ہزار سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو حریرہ سے مروی ہیں یعنی پوری بخاری سے زیادہ حدیثیں اتنی حدیثیں ان سے مروی ہیں مکثرین میں سے یہ کہتے ہیں کہ صحاب کرام میں سب سے زیادہ حدیثیں زبانی مجھے یاد دیں ہاں ایک آدمی اور ہے جس کو مجھ سے بھی زیادہ حدیثیں یاد ہیں اور اس کا نام ہے عبداللہ ابن عامر ابن عاص رضی اللہ عنہ ان کو مجھ سے کیوں یاد تھی مجھ سے زیادہ یاد تھی کہتے ہیں کہ کان یکتب ولا اکتب اس لیے کہ وہ حدیثیں لکھتے تھے اور میں لکھتا نہیں اب اگر پانچ ہزار ابو روایت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ کی حدیثیں مجھ سے زیادہ ہیں یقیناً ہزار تو ہوں گی نا تو اگر ساڑھے پانچ یا چھ ہزار حدیثیں عبداللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر لکھی ہیں تو پھر یہ کہنا کہ اس زمانے میں حدیثیں نہیں لکھی گئیں یہ دعوی کیسا ہے اور حضرت ابو رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث جو ہے یہ صحیح بخاری میں موجود ہے پہلی وہی عبداللہ ابن عمر ابن عاص اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی حدیث سنتا آپ جس کے جس حالت میں ہوتے اور جب میں آپ سے حدیث سنتا تو میں فوراً اس کو لکھ لیا کرتا قریش کے کچھ لوگوں نے مجھے اس سے منف کیا کچھ لوگوں نے قریش کے مجھے اس سے روک دیا اور کہا کہ ایسا نہ کرو اس لیے کہ کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں بھی ہوتے ہیں تو آپ غصے میں کچھ کہہ جاتے ہیں تو تم ہر بات اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سن کر لکھو گے تو ہو سکتا ہے کہ بعض باتیں غلط بھی تو تم نہ لکھو کہتے ہیں ان کی بات سن کر میں نے لکھنا چھوڑ دیا جب چھوڑ دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا کہ عبداللہ تم لکھتے کیوں نہیں تو میں نے کہا کہ حضرت قریش نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی خوشی میں ہوتے ہیں کبھی راضی ہوتے ہیں کبھی ناراضگی میں ہوتے ہیں تو آپ کی ہر بات میں لکھو ہو سکتا ہے کہ کوئی نامناسب بات ہو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کی طرف اشارہ فرمایا اور یہ فرمایا کہ تم لکھو اس زبان سے کبھی ناحق کوئی چیز نکلتی ہے اس زبان سے کبھی بھی ناحق چیز نہیں نکلتی یہ واقعہ حضرت عبداللہ ابن بن عاص کا مجمع الزوائد میں موجود ہے پہلی جلد میں حدیث کی کتاب ہے حضرت عبداللہ ابن عامر عاص رضی عنہ اپنی اس حدیث کے مجموعے کے بارے میں فرمایا کرتے تھے اس کا نام انہوں نے صحیفہ صادقہ رکھ دیا تھا جو حدیثیں انہوں نے سر جمع کر کے لکھی تھی ایک کتاب کی صورت میں اس کا نام انہوں نے صحیفہ صادقہ رکھا تھا صحیفہ صادقہ اور فرمایا کرتے تھے کہ مجھے زندہ رہنے کی کوئی تمنا نہیں صرف اس وجہ سے ہے کہ صحیح صادقہ میرے پاس ہو تو میں دنیا میں رہنا چاہتا ہوں اگر یہ نہ ہو تو مجھے زندہ رہنے کی کوئی تمنا نہیں یہ بات ان کی سننی داری میں روایت کی گئی ہے پھر یہ تو ہو گئی حضرت ابو اب کی حدیث حضرت عبداللہ ابن عامر عاص کے بارے میں کہ وہ فرماتے تھے کہ عبداللہ نے حدیثیں لکھی ہیں اور وہ مجھ سے زیادہ حدیثیں جانتے تھے اس لیے کہ وہ حدیثیں لکھتے تھے پھر آگے یہی حضرت عبداللہ ابن عامر عاص کہتے ہیں کہ کنہ حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقطب ایک دفعہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے اور حدیثیں لکھ رہے تھے اب یہاں پر اور یہ یہ جمع کا سیرا ہے ہے مطلب کہ ہم جتنے ساتھی تھے ہم سب لکھ رہے تھے تو اب یہاں پر صرف عبداللہ اکیلے نہیں رہے بلکہ ایک پوری جماعت آ گئی کہ جو حدیثیں لکھا کرتی تھی اس بات کو بھی سننی دھاری میں جو حدیث کی متبر کتاب ہے اس میں روایت کیا گیا ہے حضرت رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انا نسمع منک اشیاء فنكتبها کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے حدیثیں سنتے ہیں مختلف چیزیں سنتے ہیں تو کیا ہم ان کو لکھا کریں تو آپ نے فرمایا کہ ولا تم لکھا کرو لکھنے میں کوئی حرج نہیں اب یہاں پر رافع ابن خدیج کہتے ہیں کہ کل نہ یعنی ہم کئی لوگوں نے کہا اکیلے رافع نے نہیں کہا کئی لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی حدیثیں سنتے ہیں تو کیا ان کو لکھا کریں اور آپ نے سب کو اجازت دی اکتوبو تم سب لکھو اور لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے یہ حدیث بھی میں موجود ہے اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے حدیث یاد نہیں رہتی میں بھول جاتا ہوں حدیث یاد نہیں رہتی میں بھول جاتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ ہاتھ سے مدد لو اگر بھولتے ہو تو ہاتھ سے مدد لو یعنی حدیثوں کو لکھا کرو یہ اس صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی مجموع الزوائد کی روایت اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی یہی مروی ہے اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بھی یہی مروی ہے کہ ہاتھ سے مدد لو یعنی حدیثیں لکھا کرو تاکہ تم بھول نہ جاؤ ابن عباس اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ ان کی روایت کنز العمال کی پانچویں جلد میں موجود ہے اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں زکوٰۃ وغیرہ کے کچھ احکام خود لکھوائے جس کو صحیف عامر ابن حزم کہا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ تھا کہ جو مختلف عمال ہیں مختلف علاقوں کے گورنر ہیں عامد ہیں یہ صحیفہ مختلف اس کی پرنٹ کر کے یعنی مختلف نسخے تیار کر کے میں ہر ہر عامل کے پاس بھیجوں گا تاکہ وہ اس سے رہنمائی حاصل کرے اور زکوٰۃ وغیرہ کے احکام میں ان پر عمل کرے اتفاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کی اس بات پر عمل کیا انہوں نے اس صحیفے کو مختلف نسخے کر کے ہر علاقے کے عامل کے پاس بھیج دیا اور یہ صحیف عامر ابن حزم کا واقعہ تحاوی شریف میں موجود ہے شرف مانی الاسر میں اس کے علاوہ حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ کے ایک روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو خطبہ دیا تقریر کی بیان کیا تو وہ انتہائی قیمتی بیان تھا اس بیان کو جب سنا تو یمن سے ایک صحابی آئے تھے ابو شاہ الیمنی انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ خطبہ میرے لیے لکھوائیے کسی سے کہیں کہ میرے لیے لکھ دیں تو آپ نے فرمایا کہ اب تب ابی شاہ یہ خطبہ ابو شاہ کے لیے لکھ دو اور ان کے دے دو یہ حدیث بخاری میں موجود ہے اس کے علاوہ حضرت رضی اللہ عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیا دیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی امتیازی چیز تو نہیں دی ہے ہمارے پاس یہی قرآن ہے جو تمہارے پاس بھی ہے اور وہ عقل اور ذہانت ہے جو ہر انسان کو اللہ اس کی تقدیر کے مطابق دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ میرے پاس یہ ہے اس کتاب میں جو کچھ ہے یہ احکام ہے وہ کتاب کیا ہے اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا تھا کتاب الصدقہ اور اس میں کچھ حدیثیں تھیں اور ان حدیثوں میں کچھ احکام بیان کیے گئے تھے قیدی کی رہائی کے بارے میں احکام تھے اور اسی طرح قیدیوں کے احکام تھے اور کچھ زکوٰۃ کے بھی احکام تھے اور ایک مسئلہ اس میں یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ کسی مسلمان کو ہر بھی کافر کے مقابلے میں قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا اس طرح کے احکام تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر انہوں نے لکھے تھے اس کتاب کا نام تھا کتاب الصدقہ اور وہ باقاعدہ وہ اپنی تلوار کی میان میں اس کو سنبھال کر رکھتے تھے اور یہ واقعہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے یہ ہیں صحاب کرم کے دور کے وہ واقعات جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھی جاتی تھی وہ لوگ ایک اعتراض پیش کرتے ہیں اور وہ بھی حدیث میں موجود ہے وہ اعتراض یہ ہے کہ لا تکتبو عنی غیر القرآن ومن القرآن کہ قرآن کے علاوہ مجھ سے اور کچھ سن کر نہ لکھو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں کہ قرآن کے علاوہ مجھ سے اور کچھ اگر سنو تو اس کو نہ لکھو اور اگر کسی نے کچھ اور لکھا ہو تو اس کو مٹا دے اس کو پیش کرتے ہیں مگر اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حکم ابتدائی اسلام میں تھا جب قرآن ابتدا میں نازل ہو رہا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حدیث اور قرآن میں کوئی آدمی فرق نہ کر پائے جب صحاب کرم قرآن کے اسلوب سے اس کے انداز سے اور قرآن سے واقف ہو گئے اور حدیث سے بھی واقف ہو گئے اس طرح کا خطرہ نہیں رہا تو بات کی اتنی ساری حدیثیں ہیں جو میں نے آپ حضرات کو پڑھ کر سنا دی پھر چلو یہ تو ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیثیں لکھی گئیں یا اس کا اہتمام کیا گیا کیا بعد میں بھی اس کا اہتمام رہا یعنی صحابہ کے بعد والے دور میں تو اس کے بارے میں بھی میں آپ کو چند حوالے پڑھ کے سناتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے آپ نے فرمایا کہ علم کو کتابت سے قید کر لو یعنی حدیث کو اس کو قید کر دو اور قید کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد سنن دارمی میں بھی ہے اور مصدرہ کے حاکم میں بھی ہے اور تقریباً یہی ارشاد حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کا بھی ہے بلکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں صحیح مسلم میں ایک واقعہ آیا ہے کہ انہوں نے حضرت محمود ابن الربی رضی اللہ عنہ سے ایک لمبی حدیث سنی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے ایک لمبی حدیث سنی محمود ابن الربی رضی اللہ عنہ سے تو فوراً اپنے بیٹے سے کہا کہ اس حدیث کو لکھ لو اور لکھ کر اس کو سنبھال لیجیے یہ صحیح مسلم کے پہلی جد میں یہ واقعہ موجود ہے اسی طرح حضرت ابو رضی اللہ عنہ کے بارے میں حسن ابن عمر کہتے ہیں شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو حرا نے حدیثیں نہیں لکھی تھیں لیکن بعد میں انہوں نے اپنی ساری حدیثیں یا خود لکھی یا کسی اور سے لکھوئیں چنانچہ ان کے شاگرد ہیں حسن ابن عمر وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ابو رضی اللہ عنہ مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے گھر لے گئے اور وہاں اپنے وہ سارے صحیفے وہ ساری کتابیں دکھا دیں جس میں انہوں نے اپنی ساری حدیثوں کو محفوظ کیا تھا اور لکھا ہوا تھا یہ واقعہ فتح الباری میں موجود ہے جو صحیح بخاری کی شرح ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا اور پہلی جن میں موجود ہے اسی طرح حضرت ابو امام واحدی رضی اللہ عنہ سے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ حدیثیں ہمیں لکھنی چاہیے یا نہیں تو انہوں نے فرمایا کہ لکھو اور لکھنے میں کوئی حرج نہیں یہ واقعہ دارمی میں بھی ہے اور خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی حدیث کے لکھنے کا اہتمام کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی حدیثیں لکھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنی حدیثیں لکھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرت شعب کرام رضی اللہ عنہ نے اپنی اپنی حدیثیں لکھی ہیں تو بعد میں بھی صحابہ نے اپنے ادوار میں خلفۂ راشدین کے دور میں حدیثوں کو باقاعدہ لکھا ہے کیا تابعین کے زمانے میں بھی حدیثیں لکھی گئیں اس لیے کہ یہ تو دو سو سال کے بیچ میں ہے نا سو اور دو سو کے بیچ میں ہے تابعین کا زمانہ اس کے بارے میں بھی تھوڑے سے حوالے میں ذکر کر دیتا ہوں ابراہیم نقی رحم اللہ کوفہ کے مشہور محدث ہیں امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے استادوں میں آتے ہیں اور پھر حنف لکھی انتہائی بنیادوں میں سے ہیں اور حدیث کی کچھ سندیں ایسی ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ سونے کی لڑی ہے کچھ سندیں ایسی ہیں کہ اس سند کے ذریعے سے اگر حدیث آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ اتنی قیمتی سند ہے کہ یہ سونے کی لڑی ہے سونے کی زنجیر ہے سلسلہ تو کہا جاتا ہے اس کو تو ان میں ایک سند یہ بھی ہے ابراہیم عن علقمہ عن ابن مسعود وہ سند ہیں جن کو سونے کی لڑی کہا گیا ہے ان میں سے ایک سند یہ بھی ہے ابراہیم نقی عن علقمہ عن ابن مسعود ابراہیم نقی حدیث روایت کرتے ہیں اپنے استاد علقمہ سے اور علقمہ اپنے استاد حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ اتنی قیمتی صنعت ہے تو یہ اتنے قیمتی آدمی ہیں یہ کہتے ہیں کہ سالم ابن ابی جات حدیثیں لکھا کرتے تھے سالم ابن ابی جات جو ان کے ساتھی ہیں اور تابعین میں سے ہیں ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ باقاعدہ حدیثیں لکھا کرتے تھے اور ابراہیم نقی کی یہ بات امام ترمزی رحم اللہ نے اپنی سنن میں جلد نمبر دو میں روایت کی ہے اور امام دارمی نے بھی اپنی سنن میں اس کو روایت کیا ہے اسی طرح ایک اور تابعی ہیں ابو زینات مشہور محدث ہیں یہ ابو زینات وہ کہتے ہیں کہ امام زہری امام زہری کا نام تو ہم نے سنا ہے امام مالک رحمہ اللہ اور دوسرے حضرات کے جو استاد ہیں اور بہت غضب کا حافظہ تھا ان کا تو کہتے ہیں کہ امام ظہری جو ہیں جب یہ استاد کے پاس حدیث پڑھنے جاتے تو لکڑی کی تختیاں اور کاغذ جو بھی ان کو ملتا وہ ساتھ لے جاتے اور استاد سے جو حدیثیں سنتے اس کو لکھا کرتے امام ظہری رحم اللہ یہ واقعات تذکرت الحفاظ میں امام ظہبی رحم اللہ نے ذکر کیا ہے اور پہلی جد ہے اسی طرح ایک اور بزرگ ہیں تابعی بزرگ ہیں ان کا نام ہے صادق ابن کیسان وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ یہی امام ظہری میرے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ آؤ جو حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم دونوں اس کو لکھ لیں تو کہتے ہیں کہ ان کے کہنے پر انہوں نے بھی اپنی حدیثوں کو لکھا اور میں نے بھی لکھا یہ واقعہ کنز العمال جد نمبر پانچ میں موجود ہے اسی طرح حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب خلیفہ بنے ہیں مسلمانوں کے تو انہوں نے اپنے ملک کے مختلف شہروں میں لوگوں کے پاس پیغام بھیجا اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں آپ کے جو فرامین ہیں آپ کی جو حدیثیں ہیں ان کو جمع کر لو اور مرتب کر لو جب یہ پیغام ان کا پہنچا ہے عامر ابن حزم کے پاس اور امام ظہری کے پاس تو عامر ابن حزم نے بھی اپنی ساری حدیثوں کو جمع کیا اور ان کے پاس بھیجنا چاہا لیکن ابھی تک بھیجا نہیں تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا اور امام ظہری رحم اللہ نے اپنی حدیثوں کو جمع کیا اور اتنی حدیثیں انہوں نے لکھی اپنی اور ان کے پاس بھیج دی کہ کئی اونٹوں پر ان حدیثوں کو رکھ کر بھیجا گیا کئی اونٹوں پر امام ظہری رحم اللہ نے جو حدیثیں لے کر ان کے پاس بھیج دیا اور یہ واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے اس کے علاوہ یہ تو ہو گئی لکھنے کی بات وہ تھوڑی سی گڑبڑ یہ بھی کرتے ہیں کہتے ہیں کہ بھئی حافظہ اور دماغ تو آدمی کا اتنا مضبوط نہیں ہوتا تو پھر یہ حدیثیں کیسے یاد رہ سکتی ہیں لیکن کا تو رواج تھا نہیں تو یہ حدیثیں اتنی تو یاد رہتی نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس میں غلطیاں ہو گئی ہوں تو ہم اس لیے نہیں مانتے حالانکہ عربوں کے بارے میں اس زمانے کے عربوں کے بارے میں یہ اعتراض تقریباً ایسا ہی ہے جیسا کہ اس زمانے میں ینگسٹر کے بارے میں یہ اعتراض کیا جائے کہ ان کو گاڑی چلانی نہیں آتی ینگسٹر تو پیدائشی ڈرائیور ہوتا ہے وہ تو جب سیکھنے کی عمر تک پہنچتا ہے وہ گاڑی چلانا شروع کر دیتا ہے تقریباً ایسے ہی ہوتا ہے پھر ایک چھوٹی سی مثال اس کے بعد تو میں اس کی طرف بعد میں جاؤں گا ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جب ہمارے پاس یہ ٹیلی فون نہیں تھے میموری کارڈ اور یہ چیزیں نہیں تھیں تو کتنے سارے ٹیلی فون نمبر ہمیں زبانی یاد ہوتے تھے کتنے سارے ایڈریس ہمیں زبانی یاد ہوتے تھے اور کتنے سارے راستے ہمیں زبانی یاد ہوتے تھے کیوں اس لیے کہ یہ سہولتیں نہیں تھیں جب یہ سہولتیں نہیں تھیں تو اللہ نے ہمارے دماغ کو بہت مضبوط بنا دیا تھا ہاں جب یہ سہولتیں آ گئیں اور ہم سست پڑ گئے تو دماغ سے ہماری وہ صلاحیت بھی اٹھا دی گئی اب اگر ہم کسی جگہ جاتے ہیں تو ٹم ٹم کو لگا کے چلے جاتے ہیں کوئی نمبر اگر محفوظ کرنا ہو تو ٹیلی فون میموری کارڈ وغیرہ محفوظ کر لیتے ہیں اگر خط لکھنا ہو تو بجائے ہاتھ سے لکھنے کے ای میل یا دوسرے جو ذرائع ہیں ان کو استعمال کر لیتے ہیں تو جب تک یہ ذرائع نہیں تھے اللہ نے ہمارے بدن میں ذرائع بنائے تھے اور جب یہ ذرائع آ گئے مصنوعی ذرائع تو اللہ نے ہمارے بدن کے ان ذرائع کو جتنی جتنی ضرورت کم ہوتی رہی وہ صلاحیت ان سے اٹھاتا رہا تو جس زمانے میں کتابت نہیں تھی اللہ نے ان لوگوں کو اس کام کے لیے پیدا کیا تھا اس کام کے لیے ان کو پیدا کیا تھا اور جب ان کو اس کام کے لیے پیدا کیا تھا تو ان کے دماغ بھی ایسے بنا تلوار کے سو سو سے زیادہ نام ان کو یاد آتے ہوتے گھوڑے کے ہزار ہزار سے نام زیادہ نام یاد ہوتے بلکہ اپنے گھوڑے کا اور اپنی گھوڑی کا پورا سلسلہ نصب سب اوپر تک وہ پہنچاتے اتنا غضب کا حافظ عربوں کا اور جب اشعار سو سو شعروں پر مشتمل ایک قصیدہ ہوتا ایک دفعہ سن لیتے اور سارا یاد ہو جاتا اب ان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ ان انہوں نے حدیث کو صحیح یاد نہیں رکھا جبکہ ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی موجود ہے اور وعید بھی موجود ہے دعا یہ ہے کہ نظر اللہ فحفظها و ثم میں كما سمع اللہ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے کہ جو میری حدیث کو سنے پھر اس کو محفوظ کرے اور پھر آگے اس کو ایسے پہنچائے جیسے کہ اس نے سنا تھا اب یہاں پر حدیث سننے والے یاد کرنے والے اور آگے پہنچانے والے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ اس کو تر و تازہ رکھے یہی وجہ ہے کہ آج بھی اس گئے گزرے زمانے میں بھی جو آدمی حدیث پڑھتا پڑھاتا ہے اس کا چہرہ تو و تازہ رہتا ہے یہ اس دعا کا اثر چاہے اس کی عمر سو سال سے کیوں نہ بڑھ جائے اس کے چہرے میں جھریا نہیں آتی تر و تازہ رہتا ہے اس کا حدیث یہ اس حدیث کی دعا کا یہ اس کی برکت ہے اور یہ اس کی قبولیت ایک طرف یہ دعا اور دوسری طرف وعید ہے کہ من کذب آدی متعمدن جو آدمی میری طرف غلط بات کی نسبت کرے جان بوجھ کر تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ میں بنا لے اور یہ یہ حدیث متواتر ہے ہے سے سے زیادہ اب جن ان کے سامنے یہ وعید بھی ہو اور یہ دعا بھی ہو خوشخبری بھی ہو تو وہ پھر حدیث کے بارے میں کتنی محنت کریں گے اور اتنی محنت کرتے تھے کہ باقاعدہ حضرت ابو سعید خدری حضرت انس رضی اللہ عنہ اور دوسرے سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان سب حضرات سے یہ ثابت ہے کہ وہ باقاعدہ حدیث جب سنتے تو پھر آپس میں ایک دوسرے کو سنائے بھی کرتے تھے کبھی کبھی ساٹھ ساٹھ آدمی ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور سب پھر جب حدیث کو سنتے ہیں نا تو ایک دوسرے کو سنایا کرتے تاکہ وہ یاد ہو جائے ایک تو حافظہ ان کا غضب کا اور دوسرا یہ کہ باقاعدہ اس حدیث کو پڑھ کر ایک دوسرے کو سنانا اور اس کا اہتمام کرنا یہ ان حضرات کا خاص صفحہ سواد کرام اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے تو ان کے حافظے کو اپنے حافظے پر قیاس کرنا یہ ویسے بھی غلط ہے پھر تابعین کے زمانے میں چند تابعین کے میں آپ کے سامنے نام لیتا ہوں قطعہ ابن دعامہ رحمہ اللہ یہ مشہور تابعی ہیں امام شہاب الدین الظہری رحم اللہ یہ مشہور تابعی ہیں امام شعبی رحم اللہ جو امام ابو حنیفہ کو علم کی طرف لانے والے ہیں یہ مشہور تابعی ہیں ابو صالح ابن سمان یہ مشہور تابعی ہیں مقبول شامی یہ مشہور تابعی ہیں اپنے زمانے کے ٹاپ کے لوگ ہیں یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب ایک دفعہ حدیث کو سنا تو ہمیشہ یاد رہی کبھی اس کو بھولے نہیں اور کبھی دوبارہ استاد سے کہنے کی فرمائش نہیں کی ایک دفعہ سنا تو سمجھا اور ایک دفعہ سنا تو یاد کیا اور ایسا یاد کیا کہ کبھی بھی نہیں بھولے بلکہ جب اس کو دوبارہ پیش کرنا چاہا تو ہمارے دل نے اور ہمارے دماغ نے اس کو پیش کر دیا وہ مستحضر نہیں امام ابو ذرا راضی رحم اللہ کے ایک مختصر واقعے میں اب حضرات کو سنا دوں ان حضرات کے حافظ ہے وہ تو بہت بات کے آدمی ہیں اور یہ تو ان سے بھی پرانے لوگ ہیں ان کے زمانے میں ایک آدمی تھا جذباتی قسم کا تو اس نے کسی سے کہا کہ امام ابو ذرا راضی کو اگر دو لاکھ حدیثیں یاد نہ ہو تو میری بیوی کو طلاق اب جذبات میں یہ بات تو اس نے کہہ دی پھر پریشمان ہوا اور جا کر امام ابو راضی کے پاس پہنچا اور کہا کہ حضرت غضب ہو گیا میں نے تو اس طرح کی قسم کھائی ہے اب آپ بتلائیں کہ مسئلہ کیا ہے انہوں نے پہلے تو بہت زیادہ بے وقوف آدمی ایسی قسم کوئی کھاتا ہے اچھی طرح خبر دی اور جب پوری کلاس لے لی تو پھر کہا کہ چلو تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی مجھے دو لاکھ سے زیادہ بلکہ تین لاکھ چھ لاکھ اس طرح کی حدیثیں ان حضرات کو یاد تھی امام احمد امام اداود امام بخاری ان سب حضرات کو اس طرح کی حدیثیں یاد تھی پوری صنعت کے ساتھ مجھے کون سے استاد نے بیان کیا ان کو کون سے استاد نے بیان کیا ان کو کون سے استاد نے بیان کیا ان کو کون سے وہ استاد جو ہیں وہ کب پیدا ہوئے کب فوت ہوئے کس سے پڑھا اس سے کس نے پڑھا یہ پوری کیفیت ان حضرات کو یاد ہوتی تھی اس طریقے سے یہ جا کر حدیث کو پہنچا دیتے پھر آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ سند پہنچتی تو یہ تھا ان حضرات کا حافظہ اور ان کا دماغ اللہ نے ان کو اس کام کے لیے پیدا کیا تھا امام ابود رحمۃ اللہ کے بارے میں محدثین لکھتے ہیں کہ الحدیثہ لی ابی داود کمال الحدیثہ لی داود علیہ السلام اللہ کہ اللہ نے امام ابو داود رحمۃ اللہ کے لیے حدیث کو ایسا نرم بنا دیا ایسا نرم بنا دیا جس طرح کہ لوہے کو اللہ نے حضرت علیہ السلام کے لیے نرم بنایا تھا اور یہاں تک دکھا ہے کہ اللہ نے ان کو حدیث ہی کے لیے پیدا کیا تو جن حضرات کو اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا تو وہ اس کام میں پھر حد سے زیادہ محنت کرتے امام ابو حاتم راضی رحمہ اللہ کے حضرت کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حدیث کو حاصل کرنے کے لیے اتنا سفر کیا اتنا سفر کیا کہ پیشاب کے بجائے خون نکلنے لگا ان کا اتنا سفر تو پھر ان حضرات نے محنتیں بھی ایسی کی حدیث ہمارے سامنے جو ہم فری میں پڑھ پڑھ کے سنا لیتے ہیں یا سن لیتے ہیں غفلت کے ساتھ تو اس کے پیچھے اتنی بڑی قربانیاں ہیں تو یہ کہہ دینا کہ دماغ ایسے نہیں تھے یہ انتہائی بےحودہ بات ہے ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کے لیے پیدا کیا تھا یہ تو ہو گئی اب باقی رہی یہ بات کہ حدیثیں خلاف عقل ہیں حدیثیں خلاف عقل ہیں تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ قرآن بھی تو خلاف عقل ہے اگر یہی بات ہے تو پھر اگر تم کہہ دو کہ حدیثیں عقل کے خلاف ہیں تو قرآن کون سا عقل کے مطابق کیا قرآن میں یہ حکم نہیں ہے کہ تم طواف کرو اگر یہ حکم ہے تو طواف کیا ہے کعبہ تو ایک مکان ہے نا ایک چار کونوں والا مکان ہے اور اس کے ارد گرد ہم گھومتے ہیں کون سی عقل کہتی ہے کہ یہ عبارت یہ بھی تو عقل کے خلاف ہے صفا اور مروہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان صفا من فمن حج فلا صفا بھی پہاڑی کا نام ہے مروہ بھی پہاڑی کا نام ہے اور بیچ میں آدمی چکر لگاتا ہے یہ کون سا عقل کے مطابق ہے یہ بھی تو عقل کے خلاف ہے دن بھر بھوکا رہنا یہ بھی تو عقل کے خلاف ہے اس طرح اگر یہ بات ہو پھر تو قرآن بھی عقل کے خلاف ہے ایک چیز کو میں مانتا ہوں اور دوسری کو نہیں مانتا اور جس کو نہیں مانتا یہ کہتا ہوں کہ یہ عقل کے خلاف ہے اور جس کو مانتا ہوں وہ بھی تو عقل کے خلاف ہے پھر اس کو کیوں مانتا ہوں یہ کون سی منطق ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ حدیث اور قرآن اس کی تو ابتدا ہی وہیں سے ہوتی ہے جہاں عقل ختم ہو جاتی ہے اس میں تو آسمان کے احکام ہیں اللہ کے احکام ہیں ان کی مثال تو بالکل ایسی ہے کہ ایک بچہ اگر ماں کے پیٹ میں ہو تو کیا اس کو دنیا کی چیزیں سمجھ میں آئیں گی ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ابھی تک پیدا نہیں ہوا اور ہم اس کو کہیں کہ دنیا میں ایسے سمندر ہوتے ہیں ایسے دریا ہوتے ہیں ایسے پہاڑ ہوتے ہیں یہ چیزیں اس کو سمجھ میں نہیں آئیں گی لیکن اس کی سمجھ میں نہ آنا یہ ان چیزوں کے نہ ہونے کی ددی تو نہیں ہے یہ چیزیں تو اپنی جگہ پر ہیں تو قرآن اور سنت جو ہے ان کی ابتدا تو وہیں سے ہوتی ہے جہاں عقل ختم ہو تو جب عقل ختم ہو گئی اور اس کے بعد جس چیز کی ابتدا ہو تو اس کو اس عقل کے ترازو پر فرقنا کتنی بڑی ہے جی انتہائی کمزور بات ہے اور بہت غلط بات ہے یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ یہ لوگ کہتے تو بہت کچھ ہیں ایک بات انہوں نے یہ بھی کہی ہے کہ یہ بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے حدیثیں لکھی ان لوگوں نے جو حدیثیں لکھی ہیں وہ بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے لکھی ہیں سعید ابن جبیر کا واقعہ ہم نے سنا یا نہیں فضائد اعمال وغیرہ میں بھی ہے نا کس دردناک طریقے سے حجاج ابن یوسف نے ان کو شہید کیا تھا کہ ان کی مرضی کے مطابق قبلے کی طرف ان کے رخ کو بھی برداشت نہیں کیا اور کس طرح سوال جواب ہوا اور پھر آخر میں ان کو شہید کیا تو اگر سعید ابن جبیر تابعی ہیں اگر بادشاہ کی مرضی کے مطابق حدیثیں لکھتے تو ان کو شہید ہونے کی کیا ضرورت ہے کثیر یہ انتہائی مشہور محدث ہیں اور بنو امیہ کی خلافت میں یہ ہمیشہ پریشان رہے یہ حکومت کی مرضی پر چل نہیں سکتے تھے صاف صاف حدیثیں بیان کرتے تو وہ لوگ ان کو پریشان کرتے رہتے اور پوری زندگی انہوں نے تکلیفوں میں گزاری لیکن ظالم بادشاہوں کے سامنے جھکے نہیں اور اس حال میں یہ دنیا سے فوت ہوئے ہیں امام اوزاعی رحم اللہ جن کو فقی ہشام کہا جاتا ہے یہ امام بونی فرحم اللہ کے زمانے کے آدمی ہیں عباسی خلیفہ کے چچا عبداللہ ابن علی کے ساتھ ان کی کوئی مخالفت ہو گئی اور دین ہی کے بارے میں ہوئی یہ اس کے سامنے جھکے نہیں اور پھر وہ لوگ ان کو قتل کرنے کے پیچھے پڑ گئے اور یہ روپوشی کی زندگی انہوں نے گزاری اور اسی روپوشی میں ان کا انتقال ہوا لیکن ان کے سامنے جھکے نہیں امام ابو حنیف رحم اللہ ان کا تو جنازہ ہی جیسے اٹھائے امام مالک رحم اللہ صرف ایک فتوے کی وجہ سے کہ جو بادشاہ کی مرضی کے خلاف تھا ان کو سر عام بازار میں کوڑے لگائے گئے ان کا منہ کالا گیا اور ان کو بازار میں چکر لگوائے گئے امام احمد محمد رحم اللہ کو مسئلہ خلق قرآن کے بارے میں کہ معتزلہ کا ایک نیا گھڑا من گھڑت مسئلہ تھا اس کے بارے میں ان کو اتنے شدید کوڑے لگائے گئے کہ پوری زندگی وہ اس کی تکلیف کو برداشت کرتے رہے اور اسے دنیا سے چلے گئے امام بخاری رحم اللہ کو چار دفعہ اپنے وطن کو چھوڑنا پڑا اور نکلنا پڑا اور کتنے سارے واقعات ہیں محدثین کے کہ انہوں نے کبھی بھی بادشاہوں کے سامنے جھکنا یا ان کی مرضی پر چلنا اس کو برداشت نہیں کیا اور جس راستے کو جس کو انہوں نے حق سمجھا اسی پر چلتے رہے اور اسی پر ان کی زندگیاں ختم ہو گئی تو کتنا حقیقت کا کے برخلاف ہے یہ ایسے ہی ہے کہ سورج نکلا ہو اور آدمی کہے کہ یہ سفید سورج جو سفید ہے یہ تمہیں سفید نظر آتا ہے میں اس کو سفید نہیں مانتا یہ کالا تو ایسی ضد کا پھر ظاہر ہے کہ کوئی علاج نہیں ہوتا تو حدیث کے بارے میں ایک تو ان کی یہ جو موٹے موٹے اعتراضات تھے اب کیا واقعی حدیث کے بغیر ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں یا نہیں دوسرا اہم مسئلہ یہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا اردو میں نہیں پنجابی میں نہیں گجراتی میں نہیں بنگالی میں نہیں کسی اور زبان میں نہیں عربی زبان میں نازل ہوا اور جن لوگوں پر نازل ہوا ان کی زبان عربی تھی ان کی زبان بھی عربی تھی لیکن ہوا کیا ہوا یہ کہ ایک آیت نازل ہوئی کلو وشرب حتا یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر یہ تم رمضان میں شہری کے وقت میں اس وقت تک کھا پی سکتے ہو جب تک کہ سفید دھاگا جو ہے یہ کالے دھاگے سے کلیئر نہ ہو جائے ان دونوں کے رنگ تمہیں ڈفرینٹ نظر نہ آئیں اس وقت تک تم کھا پی سکتے ہو ایک صحابی ہیں حضرت بن حاتم رضی اللہ عنہ انہوں نے ایک کالا دھاگا دیا اور ایک سفید اور اپنے کے نیچے رکھ دیا اور اس کو دیکھتے رہے اور کھاتے رہے دھوپ نکل گئی اور وہ کھاتے رہے یہ واقعہ پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تو آپ نے فرمایا مذاق میں کہ تمہارا تکیا بہت بڑا ہے پھر فرمایا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب صبح کی روشنی رات کی روشنی سے الگ ہو رات کی سیاہی سے الگ ہو جائے یہ مجازی معنی ہے اب دیکھو عادی جو نخاتم صحابی ہیں وہ صحابی ہیں عرب ہیں اور ان کی زبان میں قرآن آیا ہے اور وہ آیت کا مطلب نہ سمجھ سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانا پڑا ایک اور آیت نازل ہو گئی الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو مکس اپ نہیں کیا ظلم کے ساتھ تو ان لوگوں کو امن ملے گا اور یہ ہدایت پر ہیں اب یہ آیت نازل ہو گئی اب تقریباً سب ہی صحابہ پریشان ہو گئے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جس نے کچھ نہ کچھ ظلم نہ کیا ہو تو آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو تم سمجھے ہو اس کا مطلب ہے شرک اس لیے کہ دوسری جگہ قرآن ہی میں اللہ نے فرمایا ان نشر کا ظلم عظیم کہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے اب پورے صحابہ ایک آیت کا مطلب نہیں سمجھے جن کی زبان عربی تھی تو آج کا غلام احمد پر سمجھ جائے گا یہ تو ناممکن ہے اس کے علاوہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اشکالات پیش آئے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وجوہ یوم عیدن ناظرہ الاربیہ ناظرہ بہت سارے چہرے قیامت کے دن تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے جب اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے تو صحابہ حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول دیکھنے کی کیفیت کیا ہوگی وہ نہیں سمجھ سکے صرف قرآن کی آیت سے نہیں سمجھ سکے ان کو نبی کی تعظیم کی ضرورت پڑی اور آ کر پوچھا کہ اے اللہ کے رسول اس کے اللہ کے دیکھنے کی کیا صورت ہوگی تو آپ نے فرمایا کہ یہ بتلاؤ کہ جب چودہویں رات کا چاند ہو تو اس کو دیکھتے ہوئے تمہیں کسی طرح کی کوئی تکلیف ہوتی ہے موسم بھی صاف و بادل نہ ہو اور رات جو ہے وہ پندرہویں کی رات ہو اور چودہویں کا دن ہو اور وہ چاند مکمل ہو تو کیا اس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ نہیں پھر آپ نے فرمایا کہ نصف النہار ہو زوال کا وقت ہو دن کا وقت ہو اور سورج مکمل ہے موسم صاف ہے سامنے کچھ بادل وغیرہ نہیں ہے تو کیا اس سورج کو دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں تو فرمایا کہ اسی طرح اللہ کو دیکھو گے آپ کو سمجھانا پڑا تقدیر کے بارے میں جب قرآن میں یہ کہا گیا کہ ہر آدمی کے لیے سب کچھ مقدر ہے وہ جنت میں جائے گا تو یہ بھی اس کی تقدیر میں ہے اگر دو ہے تو یہ بھی تقدیر میں ہے صحابہ اس کا مطلب نہیں سمجھ سکے اور انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول افلانہ تقیل اگر یہی بات ہے تو پھر ہم اپنی تقدیر پر ہی بھروسہ کر کے کیوں نہ بیٹھ جائیں آپ نے فرمایا اے فکل میسر نہیں تم آرام سے نہیں بیٹھ سکتے تمہیں صرف اس تقدیر پر اعتماد کر کے بیٹھنا نہیں پڑے گا اس لیے کہ جس آدمی کو جس جگہ کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کو اس جگہ کے کاموں کی بھی تو توفیق دی گئی ہے اگر تمہیں نیکیوں کی توفیق دی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ کہ تمہیں جنت کے لیے بنایا گیا تو نیکیاں کرو گے تو جنت ملے گی وہ نہیں سمجھ سکتے اور اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں کہ جس میں صحاب کرم عنہ کو باقاعدہ ان سے پوچھنا پڑا ہے اسی طرح قرآن کی آیت ہے کہ یوم تبدل الارض الارض غیر والسماوات مطویات بیمینی سبحانہ وتعالی الاخری کہ ایک وقت ایسے آئے گا قیامت کے دن کہ زمین کو بھی بلکہ حدیث میں اس کی زیادہ تفصیل آئی ہے کہ آسمان سارے اللہ اپنے دائیں ہاتھ پر لپیٹ لے گا زمین ساری اپنے بائیں ہاتھ پر لپیٹ دے گا تو صحابہ پریشان ہو گئے انہوں نے فوراً پوچھ دیا کہ پھر یہ لوگ کہاں ہوں گے زمین بھی نہیں ہے وہ بھی لپٹی ہوئی ہے آسمان بھی نہیں ہے وہ بھی لپٹا ہوا ہے تو لوگ کہاں ہوں گے تو آپ نے جواب دیا کہ پولیس حرات پر ہوں گے اس وقت سارے لوگ کہاں ہوں گے پولیس ارات کو کراس کر رہے ہوں گے جو دو اوپر رکھی گئی اب عرب اور صحابہ جن کی زبان میں تو قرآن نازل ہوا وہ تو نہیں سمجھ سکے ان کو قدم قدم پر اشکال پیش آ رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے اس کے بغیر سمجھ سکتے ہیں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے اسی طرح قرآن کی آیت ہے کہ فعما من اوتی کتاب ہو بے امین ہی فصو فاسب و حساب یسیرا وہ اما من اوتی کتاب ہو ورا اظہری فصو فیاد الغور ادا آخری کہ حساب کتاب اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر کسی کا حساب کتاب ہوگا کوئی بغیر حساب کتاب کے جنت میں نہیں جائے گا اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے بغیر حساب کے جنت میں پہنچا دے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فوراً یہی آیت پڑھ کر سنائی رضی اللہ عنہ اور کہنے لگی کہ قرآن میں تو اللہ کہتے ہیں کہ کتاب ہو بھی امین ہی کہ جس کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا گیا اس کا حساب دیا جائے گا آسان یعنی حساب کتاب اس کا بھی ہوگا تو آپ بغیر حساب کتاب کے کیسے جنت میں جانا چاہتے ہیں قرآن میں تو اللہ یہ فرماتے ہیں اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو نبوت کے گھر میں رہتی ہیں جن کے سامنے دن رات قرآن نازل ہوتا ہے اور ازواج متحرات میں سے یہ واحد خاتون ہے کہ جس کے بستر پر قرآن کی آیتیں اتری ہیں باقی کسی زوجہ متحرہ کے بھی سفر آیتیں نہیں اتری اتنی بڑی فضیلتیں ہیں اس خاتون کی طابہ طیبہ طاہرہ متحرہ کیا کیا نام ہیں ان کے وہ جس کے سامنے جس کے بستر پر وہی اتر رہی ہے وہ آیت کا مطلب نہیں سمجھ رہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہی ہیں آپ نے فرمایا کہ یا عائشہ ذالک العرض جس طرف پیشی ہے اللہ کے سامنے یہ اعمال پیش کیے جائیں گے اور اس پر پوچھ گچھ نہیں ہوگی عزبا جس سے پوچھ گچھ شروع ہو گئے نا کہ یہ کیوں کیا یہ کیوں نہیں کیا تو وہ ہلاک ہو جائے گا وہ تباہ ہو جائے گا وہ دو زخم جائے گا یہ صرف عارض ہے عارضی حساب اور چیز ہے اور اس باقاعدہ حساب کتاب دیا جانا یہ دوسری چیز تو صحابہ کرام بھی بغیر حدیث کے قرآن کو نہ سمجھ سکے ان کو بھی اس کی ضرورت پڑی اب کیا واقعی حدیث حجت ہے یا نہیں اگر حجت ہے تو اس کا پروف کیا ہے اس کے بارے میں مختصراً کچھ آیتیں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حدیث حجت ہے سب سے پہلی حجت تو یہی ہے جو ہمارے سامنے ہے جو آیت ہماری زیر درس ہے اس میں اللہ یہی فرماتے ہیں اور یہی آیت آگے دو جگہ اور آئی ہے مختلف انداز سے کہ جس میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا احسان ہے اہل ایمان پر کہ ان میں اللہ نے ایک نبی کو بھیجا کہ جس نبی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے تو اگر حدیث کی ضرورت نہ ہوتی تو پھر تعلیمی کتاب و حکمت کی ضرورت نہیں تھی تو پھر اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں پر احسان کیوں جتلاتے ہیں پھر اللہ مسلمانوں پر احسان کیوں جتلاتے ہیں کہ میرا تم پر احسان ہے کہ میں نے ایسا رسول بھیجا کہ وہ قرآن صرف پڑھ کر نہیں سنائے گا بلکہ وہ سکھائے گا اور وہی سکھانا ہی تو قرآن اور اور حدیث ہے ہے دونوں کا مجموعہ پھر آگے چونکہ کوئی گڑبڑ کر سکتا تھا وہ عالم محمود کتاب کہ وہ کتاب کو صرف قرآن کے ساتھ خاص کر دے تو آگے اللہ نے کہہ دیا وہ حکمہ اور وہ حدیث بھی تمہیں سکھائے گا وہ حدیث بھی تمہیں سکھائے گا جو محقق قسم کے مفسرین ہیں وہ یہی کہتے ہیں جیسے قطعہ وغیرہ کہ حکمت کے معنی حدیث کے ہیں یہاں پر یہاں پر اللہ نے نبوت کے مقاصد میں سے اور اس کی ذمہ داریوں میں سے اس کو بنایا اس کے علاوہ قرآن میں یہ آیت موجود ہے کہ جب مسلمان مدینہ منورہ چلے گئے تو شروع میں ہی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے اور پھر قرآن میں حکم آیا کہ فلاں وجہ کا کون سی ہے قد تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها ہم آپ کو ضرور پھیریں گے اس قبلے کی طرف جو آپ کی چاہت ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بار بار آسمان کی طرف سر اٹھاتے ہیں کی تحویل قبلہ کا حکم کب آئے گا قبلہ کے بدلنے کا حکم کب آئے گا اور ہمیں کب اجازت ہوگی کہ ہم کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں مدینہ منورہ میں تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب یہ حکم آ گیا جب آ گیا فول وجہ کا شت اور مسجد الحرام آپ مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ کیجئے اور اس کی طرف نماز پڑھیے ابو آپ کا کعبہ ہے اور یہ سب مانتے ہیں کہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کی موافقت میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ پہلا حکم بھی ہمارا تھا اور یہ حکم بھی ہمارا ہے پہلا حکم بھی ہمارا اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں کن عليها وہ قبلہ جس پر آپ تھے وہ بھی ہم نے ہی بنایا تھا اس کا حکم بھی ہم نے ہی دیا تھا وما جاننا اور ہم نے نہیں بنایا وہ قبلہ جس پر آپ پہلے تھے اللہ دین عالم مگر اس بات کو جاننے کے لیے میں یہ طبی رسولا کہ کون رسول کا اتباع کرتا ہے رسول کی اطاعت کرتا ہے ممین قدیب والا اس آدمی کے مقابلے میں کہ جو اپنے اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے چلا جاتا ہے جو رسول کی اطاعت نہیں کرتا تو وہاں پر اس قبلے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے اور اس قبلے کا حکم بھی اللہ نے قرآن میں دیا ہے اور جس قبلے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے قرآن میں الحمد کے الحمد کے لفظ سے لے کر ون تک پورا قرآن پڑ جائیے کہیں بھی اس کا حکم موجود نہیں وہ حدیث میں تھا وہ حکم کہاں تھا حدیث میں اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ حکم ہم نے دیا تھا تو آپ کی وہ حدیث وہ آپ کی بات نہیں تھی بلکہ ہماری بات تھی اور اللہ نے اس کو معتبر سمجھا ہے تو اس سے بڑھ کر وہ کیا دلیل ہو سکتی ہے اسی طرح حضرت زید ابن رضی اللہ عنہ کا واقع قرآن نے بیان کیا ہے حضرت زید ابن خارس رضی اللہ عنہ ان کا واقع قرآن نے بیان کیا ہے اور صحابہ کرام کی پوری جماعت میں یہ واحد صحابی ہیں کہ جن کا نام قرآن میں آیا ہے باقی کسی صحابی کا نام نہیں آیا نام صرف ان کا ہے فلم قضا زید المنہ وقرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک رشتہ دار خاتون زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی شادی کرا دی اور یہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے تو وہ پہلے غلام رہ چکے تھے اور وہ قریشی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار خاتون تھی تو خاندانی لحاظ سے اپنے آپ کو اونچا سمجھ رہی تھی اس لیے ان کے دل میں کچھ آیا اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح کی یہ شادی ہو باہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش پر یہ شادی ہو بھی گئی اور بعد میں اختلاف بھی ہو گئے اور بعد میں وہ شادی ناکام بھی ہو گئی اور پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی اس لیے کہ اس کی وجہ سے اللہ نے ایک رسم کو توڑنا تھا جس کا اب تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے لیکن بہرحال وہ شادی ہو گئی اور کیوں ہو گئی اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے اور لیکن وہ عورت خود نہیں چاہتی تھی وہ عورت خود نہیں چاہتی تھی اور اس کے بھائی بھی نہیں چاہتے تھے تو قرآن میں اللہ کہتے ہیں وما کان ربین وبین ادا قز اللہ و رسول ومن يعص الله ورسوله وقد ضل ضلالا مبينا کہ کسی مسلمان مومن مرد کسی مومن عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ان کو اپنی مرضی کا اختیار حاصل ہو جب کہ اللہ اور اللہ کا رسول کوئی فیصلہ کریں ادا قضا جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کریں یقون الحم الخیارہ تو اس کے بعد ان کو اختیار حاصل ہو یہ نہیں ہو سکتا اب ان کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا ان کو یہ بات ماننی پڑے گی اور اگر نہیں مانی ومن میں اللہ جو اللہ کی نافرمانی کرے وہ رسول ہو اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وقت مبینہ وہ بہت کھلی گمراہی میں پڑ گیا اور یہ شادی کا حکم پورا قرآن میں کہیں نہیں اور اللہ کہتے ہیں کہ یہ میرا بھی فیصلہ ہے اور یہ میرے محبوب کا بھی فیصلہ ہے اسی کو ہم حدیث کہتے ہیں اور حدیث کا حکم یہاں قرآن سے ثابت ہو رہا ہے اسی طرح قرآن میں اللہ نے کہا میں یو تیور رسول فخر جو رسول کی اطاعت کرے یہی حقیقت میں اللہ کی اطاعت یہ بھی حدیث کی اتباع کا حکم ہے اسی طرح قرآن میں جگہ جگہ اللہ فرماتے ہیں عقی اللہ ور رسول اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو عقی اللہ و عقی اور رسول اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اب یہاں پر عطی اللہ و عقی اور رسول یہاں پر بیچ میں واو کو ذکر کیا جا رہا ہے اس کو ذکر کیا جا رہا ہے واو کو اس واو کو واو عاطفہ کہتے ہیں گرامر کے اعتبار سے اور عاطف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس واو سے پہلے جو کلام آیا ہے اور اس واو کے بعد جو کلام آئے گا زبر زہر کے اعتبار سے دونوں کا حکم ایک ہوگا لیکن اپنی ذات کے لحاظ سے دونوں الگ الگ ہیں اس کی مثال ایسی ہو گئی جیسے میں کہوں کہ میرے میرے پاس مہمان بن کر ڈاکٹر عبدالقدیر اور قاری غلام صاحب آئے اور قاری غلام صاحب تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آئے ہیں دونوں میرے پاس اس میں تو دونوں ہیں لیکن ذات دونوں کی الگ ہے قاری غلام اور ہیں اور ڈاکٹر اور ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر کو پکڑ کر کہیں کہ کیم چو وہ کہیں گے کیا کہہ رہے ہیں یا ان کو کہیں کہ کہتا ہوا وہ پریشان ہو جائیں گے کیا کہہ رہے ہیں ذات کے اعتبار سے دونوں اور ہیں قاری غلام اور ہیں اور ڈاکٹر عبدالقدیر اور ہیں لیکن جب میں نے کہا کہ اور آئے تو آئے ہیں دونوں ایک جگہ پر اور ایک کام کے لیے یہ فرق ہوتا ہے اس کا تو یہاں پر اللہ یہی سمجھانا چاہتے ہیں عطی اللہ اللہ کی اطاعت کرو یعنی قرآن کی اطاعت کرو ور رسول اور رسول کی اطاعت کرو یعنی اس کی سنت اور حدیث کی اطاعت کرو تب جا کے دین مکمل ہو یہ وہ دلائل ہیں جن سے اور بھی بے شمار دلائل ہیں اب چونکہ بہت زیادہ دیر ہو گئی آج تو کچھ زیادہ دیر ہو رہی ہے لیکن انتہائی حساس موضوع ہے اس لیے اس پر میں زیادہ بول رہا ہوں تو اور بھی بے شمار دلائل ہیں لیکن یہ وہ دلائل ہیں کہ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حدیث کی ہمیں ہر ہر لمحے پر ضرورت اب حدیث کی ضرورت کیوں ہے اس کے بغیر ہم کیوں نہیں چل سکتے دو وجہ ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ جن کا سمجھنا حدیث پر موقوف ہے مثلا میں آپ کے سامنے دو یا تین آیتیں پڑھ لیتا ہوں قرآن میں ایک آیت ہے اللہ لکم ان اب اگر ہم اس کا ظاہری ترجمہ کریں اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ ہو جاؤ اب یہاں پر اگر ہم حدیث کو ہٹا دیں تو ظاہری ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اللہ قرآن کو اس لیے بیان کرتا ہے کہ تم گمراہ ہو جاؤ تو کیا قرآن ہدایت بن کر آیا ہے یا زلادت بن بن کے کے آیا آیا کیا ہدایت بن کے آیا نا گمراہی کے لیے تو نہیں آیا ظاہری درج جی بنے گا اب اگر حدیث کے بغیر ہم اس کو سمجھیں گے تو کیسے سمجھیں گے اچھا اسی طرح قرآن کی کئی ساری آیتیں ہیں جن میں زب سے لا استعمال ہوتا ہے مثلا قرآن میں ایک آیت ہے لا اقسم بیوم القیامہ اب اگر اس کا ہم ظاہری گرائمر کے اعتبار سے ترجمہ کریں گے تو وہ یہ بنے گا کہ لا و بیوم القیامہ میں قسم نہیں کھاتا قیامت کے دن کی حالانکہ جتنی بھی تفسیر کی کتابیں یہاں تک غلام احمد پرویز کی اپنی کی تفسیر کی کتاب بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو ترجمہ یہی ہوگا کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اب لا کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ میں نہیں کھاتا تو اب اس کا ترجمہ کھاتا ہوں یہ آپ نے کہاں سے سمجھ لیا یہ حدیث سے سمجھا اگر حدیث کو ہم بیچ میں سے ہٹا دیں گے تو اس کے بغیر ہم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے ایک وجہ تو یہ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر حدیث کو ہم بیچ میں سے ہٹا دیں تو ہم اپنے دین کے کسی ایک رکن پر عمل نہیں کر سکتے مثلا اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ نماز پڑھو نماز قائم کرو دن رات میں کتنی نمازیں ہیں پانچ نماز قرآن میں اس کا ذکر نہیں فجر کی فرض دو رکعت ظہر کے فرض چار رکعت عصر کے فرض چار رکعت مغرب کے فرض تین رکعت عشاء کے فرض چار رکعت یہ تفصیل قرآن میں نہیں ہے پہلے کھڑے ہو کر قیام کرنا ہے اس میں قرآت کرنی ہے اس سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے پھر سورت پڑھنی ہے پھر رکو کرنا ہے اس کے بعد جا کر دو سجدے کرنا ہے دوسری رکعت اس کے بعد قاعدہ کرنا ہے وغیرہ اس طرح پوری ترتیب جو ہے یہ قرآن میں کہیں نہیں قرآن میں یہ نہیں ہے کہ فجر کی نماز خاص فجر کا ٹائم فجر کی نماز اشارے ہیں لیکن سراہتاً یہ احکام اس تفصیل کے ساتھ نہیں روزہ ہے کتنے روزے رکھنے ہیں قرآن نے صرف کہہ دیا کہ رمضان کے روزے رکھو اب روزہ کب سے کب تک ہے روزہ میں کن کن چیزوں سے بچنا ہے کون کون سی چیزیں ہم استعمال کر سکتے ہیں کون سی نہیں کر سکتے قرآن میں اس کا کہیں بیان نہیں زکوٰۃ کا حکم قرآن نے دیا کہ وہ آت الزکا زکوٰۃ ادا کرو کب ادا کرو گے تم صاحب نصاب کب بنو گے اور خردان خود کیا چیز ہے سال کب گزرے گا اور تم کس طرح جو ہے تم پر کتنی زکوٰۃ آئے گی کتنی ماضی تک پہنچ کر کتنی زکوٰۃ آئے گی قرآن میں کہیں بھی اس کی تفصیل موجود نہیں ہے حج کا طریقہ قرآن میں نہیں ہے زکوٰۃ کا طریقہ قرآن میں نہیں ہے یہ فطرانے وغیرہ کے جتنے بھی احکام ہیں یہ قرآن میں نہیں ہیں اب اگر ہم حدیث کو ہٹا دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بے دین ہو جائیں اور وہ یہی چاہتے ہیں ان کی اصل خواہش اور تمنا یہی ہے کہ بے دینی لیکن بے دینی اگر مطلق کہہ دیں کہ ہم دین کو نہیں مانتے تو سارے مسلمان ان کے خلاف ہو جائیں گے تو ایک خوشنما نعرہ لگا دیا کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے حدیث کو نہ ماننے کا دوسرا نام ہے کہ ہم دین کو نہیں مانتے اسی وجہ سے اگر کوئی سامنے آ جائے تو ان سے یہی کہنا ہے اگر کوئی پریشان کرنا چاہے تو لمبی چوڑی بحثوں کی ضرورت نہیں کہتے آدمی کہ بھائی میں اگر تم کہہ دو کہ حدیث معتبر نہیں ہے تو چلو ذرا یہ بتا دو کہ دن رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں ڈر کے مارے تو وہ نہیں کہے گا اور اگر کوئی ضدی ہوگا تو جیسے ان کی کتابوں میں لکھا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ دن رات میں صرف دو نمازیں فرض ہیں وہ کتنی نمازوں کو پانچ کو نہیں مانتے وہ دو کو مانتے ہیں لیکن اگر انہوں نے دو کا بھی کہہ دیا تو آپ نے کہنا کہ قرآن سے ثابت کرو کتنی رکاتے ہیں وہ بھی قرآن سے ثابت کرو زکوٰۃ کتنی دینی ہے وہ قرآن سے ثابت کرو اور روزہ کتنا رکھنا ہے وہ قرآن سے ثابت کرو اسی سے پوچھو کہ تمہارے گھر میں کتنے افراد ہیں مثلا وہ کہے کہ ہم دو بھائی ہیں تین بہنیں ہیں اور ہمارے جو ہے ماں باپ ہیں تو کہو کہ اچھا ذرا مجھے یہ سمجھاؤ کہ تمہارے والد اگر فوت ہو جائیں تو تمہاری یہ میراث کس طرح تقسیم ہوگی اور قرآن سے ثابت کرو جی ہیں وہ مصیبتیں جو ایک نیا عذاب بن کر آئی ہیں اور جو ہمارے جوانوں کو اس طوفان میں بہا کر لے جا رہی ہیں اور ہمیں اس کی خبر نہیں تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ اگر یہ باتیں سامنے ہوں گی تو پریشان امید تو ہے کہ نہیں ہوں گے اللہ کرے اگر حاضر رہے ہوں تو یہ تو ضروری ضروری باتیں تقریباً آ گئی اب اگر کسی کو کوئی سوال ہو اس کے مطابق پوچھ سکتے ہیں لوگ ہوتے ہیں نا دلیل ہو میرا کئی دفعہ لوگوں سے پالا پڑے گا دلیل والوں کو اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں ایسی کہ ان کی مور لگائی ہوئی ہے کہ اگر سامنے سے بدا بھی دیں نہ صرف مانتے ہوئے نہیں لوگ کیونکہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ سر کھپانا بالکل کوئی فائدہ نہیں دو چیزیں ہیں ایک چیز یہ ہے کہ آپ ان کو مطمئن کر دو دوسری چیز یہ کہ آپ ایسی محفل میں ہو کہ جس میں نیوٹل قسم کے غیر جاندار قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر آپ نے ان نیوٹرل قسم کے لوگوں کو مطمئن نہ کیا تو وہ اس کے فتنے کے شکار ہو جائیں گے تو اگر آپ تنہا ہیں اور آپ کو اندازہ ہے کہ یہ مانے گا نہیں تو وہ اگر دلیل کا مطالبہ کریں تو آپ مناسب دلیل پیش کریں اگر وہ مطمئن ہو جائے فبی ہے اور اگر مطمئن نہ ہو تو پھر وہ اس کی مرضی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ضدی اور ہٹ درم ہے ایسے لوگوں سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن اگر ایسی محفل میں ہے کہ جس میں دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور خطرہ ہے کہ وہ ادھر جا سکتے ہیں تو پھر وہاں پر نسبتاً ایسی مناسب بحث کرنا مناسب الفاظ میں کہ جس سے کم سے کم وہ ساتھی گمراہی سے بچ جائیں یہ مناسب ہے تو یہ دو کیفیتیں جو ادھر سماجی میں پکڑے گئے تھے یہ اس طرح کا ایک مسئلہ کہ وہ سومالیہ میں جو بندے پکڑے گئے تھے اور پھر ان کو آزاد کرانے کے لیے کچھ پیسے دینے پڑے جس کو اغوا برائے تعاون کہا جاتا ہے تو کیا اس میں زکات کے پیسے لگ سکتے ہیں یا نہیں تو جب میں داروم سے فارغ ہوا تو پہلے ہی میری تدریس نواب شامل تھی سن میں تو وہاں اسی طرح کا مسئلہ آیا کہ ڈاکو ایک بندے کو پکڑ کر دے گئے تھے اور انہوں نے پیسے مانگے کہا کہ اتنے پیسے دو گے تو وہ چھوٹ جائے گا اور اگر نہیں دو گے تو اس کے چھوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہے بلکہ وہ مار دیتے ہیں پھر ایسے موقع پر تو اتفاقاً انہی دنوں میں وہاں پر مفتی عثمانی صاحب دامد برکات کی سادان جلسے میں تشریف لائے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت اس طرح کا ایک فتویٰ آیا ہوا ہے ہم تو پریشان ہیں کہ اس کا کیا جواب لکھیں تو آپ ہی کچھ فرمائیں تو وہ کہنے لگے کہ ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہو تو میں نے کہا کہ پھر جو زکوٰۃ کا مصرف قرآن میں بیان کیا گیا ہے اس میں کون سے مصرف میں ان کو رکھیں تو حضرت نے فرمایا کہ ابن السبیل مسافر کے زمرے میں ان کو رکھو کہ اگر مسافر حالت سفر میں تو ظاہر کے جواب میں گم ہو جائے اغوا ہو جائے یہ بھی سفر ہی ہے تو فرمایا کہ اس کے زمرے میں اس کو رکھو دلی کے طور پر اس کو پیش کرو تو مسلمان ہونا تو ضروری ہے اس لیے کہ زکوٰۃ غیر مسلم کو دی نہیں جاتی جو بھی سرقات واجبہ ہوتی ہیں ان کا مستحق صرف مسلمان ہوتا ہے غیر مسلم نہیں جو نفلی صدقے ہوتے ہیں وہ مسلمان اور غیر مسلمان دونوں کو جا ہاں، تو ان کے لیے تبرعات کے مد میں کریں لیکن وہ زکوٰۃ کا مسئلہ یہی ہے کہ وہ غیر مسلم کو دیا نہیں جا سکتا اب میں کیا کہہ سکتا ہوں اس جی صحیح اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جی اس کو چلانے کے لیے رشوت کی صورت میں وہاں تو یا تو رشوت ہوگی اور یا وہ ہوگا اس کی ضمانت وغیرہ ہوگی اس مسئلے کے بارے میں بظاہر تو اگر اسی پر قیاس کریں تو استراری حالت ہے تو گنجائش تو ہونی چاہیے عالم اگر جیل میں تو اس کو چھوڑا جا سکتا ہے زکات کے مدنے اگر اس مسئلے پر قیاس کریں تو گنجائش نکلتی ہے سید اور غیر سید کے بارے میں زکار کا مسئلہ جو ہے نا یہ مختلف ہی ہے تو یہ مختلف ہی ہے لیکن بعض لوگ ایسے حالات میں کہ جب اس سید کا گزارا کسی اور طریقے سے ممکن نہیں ہوتا ہو تو وہ گنجائش نکال دیں کہ اگر ایسی اضطراری حالت ہو تو اسے یہ بھی دی جا سکتی ہے اگر شام حالت ہو اس کی اجازت نہیں ہے بالکل تھا جو سمجھیں اب ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں چوری بھی کروں اور اس چوری کو دین بنا کر عبادت بنا کر کروں اور آپ اس کو چوری کی حدیثیں سنانی شروع کر دیں تو اس نے یہ کہنا کہ میں نے ان حدیثوں کو نہیں مانا اب منکر حدیث چاہتا ہے بے دین بننا جیسے میں نے کہا نا کہ وہ نماز روزے وغیرہ ساری چیزوں سے چھٹکارا چاہتا ہے تو اس کا آسان طریقہ اس نے یہی سوچا کہ وہ حدیث کا انکار کرے ورنہ جو آدمی اب اتنی سری آیتیں جو عالض محمد کتاب ابو باب میں اس کے بعد کسی کو انکار کی کیسی گنجائش ہو سکتی ہے اور پھر اس کے علاوہ جو واقعہ میں نے بیان کیا زید المخارث رضی اللہ عنہ کا تحویل قبضہ کا اور کتنے سارے واقعات ہیں اس طرح اور پھر اللہ یہاں تک کہتے ہیں کہ میں رسول رسول جس نے کی اطاعت کی تو یہی عین اللہ کی اطاعت ہے اب اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے جیسے انہوں کے میں رسول بخود میں نہا کمانو رسول جو تمہیں دیں تو اس کو لو جس کو جس سے روکیں اس سے رک جاؤ اب اس طرح کی آیات کے بعد پھر کیا رہ جاتا لیکن مقصد یہ ہے کہ عیاشی چاہتے ہیں اور عیاشی دین کے نام پر مذہب کے نام پر چاہتے ہیں اور کچھ نہیں جی ہاں۔ ڈیجیٹل قرآن اس کا حکم عام قرآن نہیں ہے عام قرآن کا حکم نہیں ہے بہتر تو یہ ہے کہ باوضو ہو لیکن اگر نہ بھی ہو تو ڈیجیٹل ہے یہ تو الیکٹرانک ہے اس کا حکم نہیں ہے جو عام قرآن کا ہے جی اس کی تعریف یہ یاد ہے کہ المکتوب المنقول نقل نقلا متواترا بلا شبہ جی کہ وہ باقاعدہ لکھی گئی ہے اور مصاحف کی قید ہے تعریف میں اصول فقہ کی جو کتابیں ہیں وہ یہی ہے کہ القرآن کتاب اللہ منزل آدر رسول کہ وہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی طرف سے رسول پر نازل کی گئی کتاب ہے اور دو دو گتوں کے بیچ میں صحیفوں پر یعنی کاغذوں پر لکھا گیا قرآن ہے اور ہم تک پہنچا ہے نقل متواتر بلا شبہ تواتر کے ساتھ اور بغیر کسی شک و کی تعریف تو وہ اس کے زمرے میں تو نہیں آتا لیکن بہتر ہے کہ آدمی احتیاط کرے البتہ یہ موبائل پر یہ ٹول جو ہیں یہ میوزک والا نہیں ہونا چاہیے اسے بچنا چاہیے میوزک ہر حال میں نہ جائے گا چاہے وہ ٹون کی صورت میں ہو اور یا میوزک کی صورت میں اس سے بچنا چاہیے بس آج تو درسی سیدھنا لمبا ہو گیا تھک گئے سبحان اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب